سبق نمبر تین تہجیز و تکفین اللہ تعالیٰ علم نافع عطا فرمائیں جب کوئی مسلمان وفات پا جائے تو پیچھے رہ جانے والے لوگ اس کے مال اور چھوڑی ہوئی چیزوں کو بالکل استعمال نہ کریں اور نہ فوراً و رسا میں تقسیم کریں سب سے پہلے اس مال سے تین کام کیے جائیں گے ان تین کاموں کو کرنے کے بعد اگر مال بچ گیا تو وہ رسا میں تقسیم ہوگا اور اگر سارا مال ان کاموں میں ہی خرچ ہو گیا تو پھر وہ رسا کو کچھ نہیں ملے گا میت کے چھوڑے ہوئے مال میں سے سب سے پہلے اس کی تہجیز و تکفین کا انتظام کیا جائے گا یعنی کفن دفن غسل وغیرہ کے اخراجات یہ ہوا پہلا کام اگر میت کا سارا مال اس کے کفن دفن میں خرچ ہو گیا تو بس معاملہ ختم لیکن اگر کفن دفن کے بعد بھی مال بچ گیا تو اب اس سے میت کے قرضے ادا کیے جائیں گے قرضے ادا کرنے کے بعد اگر مال بچ جائے تو اب دیکھا جائے گا کہ میت نے کچھ وصیت بھی کی ہے یا نہیں اگر اس نے کوئی وصیت کی ہو تو مال کے تہائی حصے سے یہ وصیت پوری کی جائے گی وصیت پوری کرنے کے بعد جو مال بچے گا وہ میت کے ورثاء میں شریعت کے مطابق تقسیم ہوگا خلاصہ یہ ہوا کہ میت کے چھوڑے ہوئے مال سے ترتیب کے ساتھ یہ کام کرنے ہیں نمبر ایک تہجیز و تکفین نمبر دو قرض کی ادائیگی نمبر تین وصیت کی تکمیل نمبر چار ورثاء میں تقسیم اب ہم ان چار کاموں کی مختصر تشریح کریں گے تحریز و تکفین شریعت کے مطابق کفن نہ بہت قیمتی ہو نہ بہت ادنا قبر سادہ اور کچی غسل دینے اور قبر کھودنے والوں کی اجرت عرف کے مطابق اگر مفت قبر نہ ملے تو قبر خریدنے کی قیمت بس یہ ہیں تہجیز و تکفین کے اخراجات ان اخراجات میں اسراف کی اجازت نہیں نہ رسومات میں خرچ کی اجازت ہے نہ امام صاحب کو مسلح دینے کی اور نہ کچھ صدقہ خیرات کرنے کی عورت کا اگر خامن موجود ہو تو عورت کا کفن دفن اس کے ذمہ واجب ہے عورت کے مال میں سے نہ لیا جائے لیکن اگر خامند نہیں ہے تو مرنے والے کے ترکہ یعنی چھوڑے ہوئے مال میں سے اس کے کفن دفن کا انتظام کیا جائے گا اگر کوئی شخص وفات پا گیا اور اس نے اتنا مال نہیں چھوڑا کہ اس کے کفن دفن کا انتظام ہو سکے تو اس کے وہ رسا سے چندہ کیا جائے گا جس وارث کو اس کی میراث میں سے زیادہ حصہ ملنا تھا اس سے زیادہ چندہ اور جس کو کم ملنا تھا اس سے کم چندہ لیا جائے گا اور اگر اس کے ورسا موجود نہ ہوں یا وہ چندہ دینے کی استطاعت نہ رکھتے ہوں تو پھر اس کے کفن دفن کا انتظام اسلامی حکومت کے ذمے ہوگا اور اگر اسلامی حکومت بھی موجود نہ ہو تو کفن دفن کا انتظام اس کے اہل محلہ یا اہل شہر میں سے ان مسلمانوں پر واجب ہوگا جو اس میت کے حال سے واقف ہوں